انہوں نے اللہ کی آیات کے بدلے میں تھوڑا سا معاوضہ لیا پھر دوسروں کو بھی اللہ کی راہ سے روکا بے شک بہت برے کام ہیں جو وہ کر رہے ہیں